بلڈ پریشر آہ جکڑے رگے جاں کو یا کیڑوں کا ہجوم ریشا ریشا بنے ریشم کے رسن توق کیے پھر سے دزدان دوام پھر وہی بہر فنا کے قزاق میری راتوں میں تلا تم کے پیالے تھامے ہا ہو کرتے ہیں بتیاتے ہیں سچ کی آغوش پرت کا ہے یرف سچ کی آغوش نہنگے امبر کے دل کی یخ بستہ برف سچ کی آغوش شگرف سچ کی آغوش سچ کی آغوش مٹے حرف بھام پھر سے کودیں گے حشیشی نبھی منہ میں دابے ہوئے تو ماروں پہ پیغام خدا برہنا حرف معنی کے لبادے اوڑے ایک گرانڈیل سے سائے کی طرح رقصاں ہیں عقل کی آگ کے الہاد کے گرد ایک پری ذات کے گرد